اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائی ابلیس کے کان مل جن اتھائی جنوں میں سے جنات میں سے ففسقان امر رب ہی اس نے اپنے رب کا حکم توڑا افتت تخونریت ہو اولیا امندونی وہ لکم آدوم اب کیا تم اسی ابلیس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر حالانکہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں بسل ظالمین بدلا یہ ابلیس بہت برا بدلہ ہے ظالموں کے لیے اللہ کے بدلے میں جو اس کو لے لے تو اس کو بہت برا بدلہ ملا ماشا تم خلق سما والارض ان ابالیس کو شیاطین کو میں نے کوئی مدد کے لیے نہیں بلایا تھا جب میں نے آسمان زمین بنائے ولا خلقہ انفسہم اور نہ میں ان کو میں نے ان کو حاضر کیا تھا جب میں نے خود ان کو پیدا کیا غما کن تم متحد المدلی اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والے نالائقوں کو اپنا دست و بازو بناؤں مددگار بناؤں اللہ پاک یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہم کو سنا رہے ہیں کیوں مناسبت کیا ہے پیچھے اللہ نے قیامت کے دن کا ذکر کیا تھا پچھلے سبق میں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا ربی رَبِّكَ صفا لقد جی خلق نا کم اول بلزام تم اللہ ابو دیا کتاب یہ قیامت کا دن آنے والا ہے سب وہاں حاضر ہو جائیں گے جیسے پہلی بار پیدا کیا تھا ہم دوسری بار بھی پیدا کریں گے تو اللہ پاک اب پہلی بار پیدا اس کا ذکر کر رہے ہیں یعنی معاد کا جب ذکر ہوا تو اب مبدا کا ذکر کر رہے ہیں تم کہتے ہو کہ ہم تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتے لو ہم تمہیں پہلی بار بنا چکے ہیں بھئی یہ مسجد ہے تو جس آرکیٹیکٹ نے یہ مکان یہ مسجد یہ بلڈنگ بنائی ہو تو سارا نقشہ اس کے دماغ میں ہے اس کو کہا جائے کہ ایسی سیم بلڈنگ فلاں زمین پر بنا دو تو اس کے لیے کام کتنا آسان ہوگا سارا نقشہ موجود ہے اس کے پاس سب فٹافٹ بہت اسپیڈ میں بنا دے گا تو اللہ کہتے ہیں کہ تم سوچو تو صحیح کہ جو اللہ اس پوری کائنات کو پہلی بار بنا سکتا ہے وہی دوسری بار بھی بنا سکتا ہے تو اس سے تم دوسری بار پیدا ہونے کو سمجھو یہ اللہ سمجھا رہے ہیں اللہ سمجھ دے تو آدمی کیسی کیسی مثالوں سے سمجھ لیتا ہے امریکہ میں نیو یارک میں ایک حبشی مسلمان ہوا آخرت کو سمجھتا تھا تو وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو غور کیا کرتا تھا کبھی کبھی وہ سب وے کے پاس چلا جاتا سبوے کے معنی انڈر گراؤنڈ ٹرین زمین کے نیچے ٹرین چلتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اتنی لمبی سیڑھی ہوتی ہے وہ الیکٹرک سیڑھی اس پہ کھڑے ہو جانے کا سر سیڑھی اندر چلی گئی پھر آپ زمین پر اندر جاؤ اور اندر ٹرینیں گھومتی ہیں اور جب نکلنا ہو تو ایسے ہی آئیں گے تو بہت لمبی سیڑھی ہوتی ہے ہمیں گر گئے تو گئے کام سے تو اتنی لمبی سیڑھی ہے سر پر نکلتی ہے تو پھر آدمی باہر آ جاتا ہے تو وہ روزانہ صبح کو شام کو تھوڑی دیر وہاں جا کے کھڑا رہتا لوگ اس کو پوچھتے اس کے گھر کے سامنے ہی تھا یہ تو کیا کرتا ہے کہنے لگا میں یہاں آتا ہوں تھوڑی دیر کھڑا رہتا ہوں جب صبح کو دیکھتا ہوں کہ سب لوگ جاب پہ جا رہے ہیں اور اندر گراؤنڈ جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب قبر کے اندر داخل ہو رہے ہیں دفن ہو رہے ہیں جب شام کو واپس نکل رہے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ قبر سے باہر نکل رہے ہیں اٹھ رہے ہیں اور اللہ کے دربار میں میدان میں حاضری دے رہے ہیں تو میں اس سے مراقبہ کرتا ہوں موت کا اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کا وہ اب تھا اللہ نے اس کو سوچ دی تھی سمجھ دی تھی تو اپنی سمجھ کے حساب سے وہ اس کا مراقبہ کرتا تھا موت اور بانس بادل موت کا تو آدمی دھیان دینا چاہے تو اللہ بہت طرح سے دھیان دے سکتا ہے اللہ یہاں یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں کیونکہ پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا بنانے کے بعد ایسے ہی محمل نہیں چھوڑ دیا جاؤ کام کرو اپنا نہیں سارا نظام بنایا اللہ نے پہلے پارے میں سب اللہ نے ذکر کیا ہے فی خلیفہ میں یہاں پر اللہ کہتے ہیں میں نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد فرشتوں سے کہا فرشتو آدم کے سامنے سجدہ کرو سب سدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے ابلیس نے شرارت کی اس نے کہا میں نہیں کرنے کا اب ابلیس کا خاص یہاں کیوں ذکر کیا اس لیے کہ ہم سے پہلے اس دنیا میں کون آباد تھے جنات جنات زمین میں رہتے تھے جب انہوں نے بہت شرارتیں کی بہت شرارتیں کی بہت شرارتیں کی حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ نے جنات کا صفایا کیا بگایا ان کو یہاں سے فرشتوں کو بھیجا فرشتوں نے مار مار کر ان کو نکال دیا تو کہاں بھاگ گئے بچے کچے ادھر چلے گئے سمندروں کے اندر جزیروں کے اندر پہاڑیوں کے اندر جنگلوں کے اندر جو آباد زمین ہے اس پر ان کو رہنے سے منع کیا گیا اسی لیے اب وہ وہیں رہتے ہیں کبھی کبھار ادھر آتے ہیں شرارت کر کے چلے جاتے ہیں لیکن رہتے نہیں یہاں رہنا ان کو مشکل ہوتا ہے ان کو اچھا ہی نہیں لگتا ان کو وہیں اچھا لگتا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے فلاں گھر میں جن رہتا ہے فلاں میں جن رہتا ہے آج سب لوگ جنات سے بہت ڈرتے ہیں کیوں بہت ڈرتے ہیں اس لیے کہ ایمان کمزور ہو گیا ہے اگر ایمان مضبوط ہو تو کبھی جن سے آپ نہ ڈرے ہے جی تو جنات آباد تھے ان کو بگایا گیا تو ابلیس اس وقت چھوٹا جن تھا بچہ تھا تو یہ جو ہے ایک دم صوفی صافی بن گیا فرشتوں جیسا ہو گیا فرشتوں نے بھی اس پر رحم کھایا جانے دیے اس کو بچ گیا پھر یہ دھیرے دھیرے عبادت کرتا رہا یہاں زمین پر اور نیک بن گیا عبادت کرتا کرتا آسمانوں پہ گیا جنات کو آسمان پہ جانے کی اجازت تھی اس وقت تو آسمان پر عبادت کرنے لگا بڑا ہو گیا فرشتوں جیسا بن گیا دو ہزار سال زمین پر عبادت کی دو ہزار سال آسمان پر عبادت کی چار ہزار سال عبادت کی فرشتوں جیسا بن گیا یہ تو کبھی کبھی بھیڑیا بھی اپنا روپ بدل کر بھیڑ میں آ جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے بھیڑ ہے لیکن جب دھیان سے دیکھے وہ تیری یہ تو ولف ہے بھیڑیا ہے ہوتا ہے نا کبھی شک پڑ جاتا ہے تو اب یہ بھی ایسے ہی تھا فرشتوں کے بیچ میں رہنے لگا فرشتے بھی اس کو نیک سمجھنے لگے اس کی عزت کرنے لگے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگے لیکن اس کے اندر خباست چھپی ہوئی تھی دبی ہوئی تھی وہ خباست کب نکلی جب یہ مسئلہ اٹھا اللہ نے کہا آدم کو سدا کرو تو فرشتے تو صوفی صافی نیک طبیعت لا یعصون اللہ امرحم فارون اما یو مرون جو کہا جائے کر بیٹھتے ہیں نافرمانی نہیں کرتے ضد نہیں کرتے فوراً سدے میں گر گئے ابلیس کھڑا کا کھڑا رہا اللہ نے پوچھا ابلیس ماں منا کر سدا کیوں نہیں کر رہا اس کو تو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے آدم کو اسپیشل مخلوق ہے خاص مخلوق ہے سدا کیوں نہیں کر رہا کہنے لگا کہ میں نہیں کرنے کا سدا خلق تنی من نارن وہ خلق تہو من تین مجھ کو آگ سے بنایا ہے اس کو مٹی سے بنایا ہے اور آگ مٹی سے اچھی ہے تو میں اچھا ہوں تو جو اچھا ہے جو اعلی ہے جو افضل ہے وہ ادنا اور کم ترین کو کیسے سدا کرے آپ کا یہ حکم جو ہے عقل کے خلاف ہے اللہ نے کہا اچھا یہ تو عقل کے گھوڑے یہاں پر دوڑا رہا تجھے اس سے کیا لینا دینا میرا حکم ہے میں جو کہہ رہا ہوں کرنا اللہ میں نہیں کرنے کا اللہ پاک نے اس کو کہا فکان امر ربی اللہ کے حکم سے اس نے ادولی کی ہٹ گیا اللہ کا حکم توڑا اللہ نے فرمایا کان من الجن تھا ہی جنات میں سے اور جنات شریر ہوتے ہیں آگ سے بنتے ہیں اور آگ کی طبیعت میں انتشار ہوتا ہے پھیلتی ہے ادھر ادھر تہس نہس کر دیتی ہے اب یہاں سمجھ میں آیا کہ ابلیس نے جو قیاس کیا تھا کہ میں آگ سے بناؤں اور آگ اچھی ہے مٹی سے تو اس کا یہ قیاس غلط تھا آگ مٹی سے اچھی نہیں ہے مٹی آگ سے اچھی ہے اس لیے کہ آگ جلاتی ہے گھر جلا دیتی ہے مسجد جلا دیتی ہے انسان کو لگ جائے تو انسان کو جلا دیتی ہے بے شک اس میں تھوڑا فائدہ ہے کھانا پکانے کا لیکن یہ کہ نقصان بہت بھاری کرتی ہے اور مٹی کسی کا نقصان نہیں کرتی مٹی مسکین ہے مٹی میں توازو ہے اس کو کھودو تو کھٹ جاتی ہے اس میں بیج چھپاؤ تو چھپا لیتی ہے اور اس میں اگانے کو کچھ کہو تو اگاتی ہے تو مٹی میں توازو ہے مٹی کا فائدہ زیادہ ہے آگ سے مٹی سے اناج اگتا ہے پیداوار اگتی ہے پھل پھول اگتے ہیں تو اس کا قیاس غلط تھا اللہ نے کہا کہ وہ چونکہ جن تھا شریر تھا آگ سے بنا تھا اس لیے اس نے اپنے رب کا حکم توڑا اور اس نے تکبر کیا اینٹی ماری فخر کیا اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس کا حال تھا اب کیا تم اسی ابلیس کو اور اس کی ضروریت کو اپنا دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر ہائے ہائے اللہ ہم سے شکوا کر رہے ہیں تم نے کیا کر دیا یہ جو تم قیامت کے دن کا انکار کرتے ہو نا یہ انکار بھی تمہارے دماغ میں کس نے گھسایا اسی ابلیس نے یہی ابلیس نے کہا کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے کھاؤ پیو موج کرو مزہ کرو آنکھ بند ہوئی اور خبر میں گئی فنش ہڈی وڈی ہو جائے گی کوئی دوبارہ اٹھنا نہیں ہے یہ وسوسہ تمہارے دماغ میں اسی ابلیس نے گھسایا ہے اور تم اسی ابلیس کو دوست بناتے جاتے ہو مجھے چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر ابلیس کو جو دوست بنائے تو ان کو بہت برا بدلا ملا بہت برا بدل ملا ایک شخص جوان لڑکا کسی نیک لڑکے کی دوستی میں تھا اس کو چھوڑ کر بوڑھے کے ساتھ چل دیا کسی لڑکی کی عشق میں پڑ گیا اپنے نیک سالے دوست کو چھوڑ کر کسی گندی ننگی رنڈی کہ شک میں پڑ گیا تو کیا کہیں گے اس کو بہت برا بدلہ ملا فلاں لڑکا اس کا اچھا دوست تھا اس کو تبلیغ میں لے جاتا تھا مسجد میں لاتا تھا نماز پڑھاتا تھا ان میں اچھی دوستی تھی محبت سے رہتے تھے دین پر چلتے تھے لیکن فلاں کی دوستی اور صحبت میں گیا اور اس کی صحبت نے اس کا تتر بتر کر دیا تو ابلیس بہت برا بدلہ ہے اس کو چھوڑو اس کا ساتھ مت دو اللہ سے دوستی کرو اللہ کہتے ہیں تم ابلیس کا ساتھ کیوں دیتے ہو حالانکہ ابلیس کا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں نے ابلیس کو اور اس کی ضروریت کو آسمان زمین بناتے وقت حاضر نہیں کیا تھا بلایا نہیں تھا کہ آؤ میری مدد کرو آسمان زمین بنانے کے لیے نہ میں نے خود آسمان زمین بنایا ہے اور ولا خلقان وسیم خود ان کو بھی جب بنایا تو ان کو میں نے نہیں پوچھا تھا میں تم کو بناؤں نہ بناؤں میں نے بنایا تھا ان کو جیسا بنانا تھا تو میں بنانے والا ہوں خالق ہوں مالک ہوں میں کسی گمراہ کرنے والے کو اپنا بازو اور مددگار نہیں بناتا وہ تو یہی گمراہ کرنے والا اس کی میں کیوں مدد مانگوں گا مجھے اس کی مدد کی ضرورت نہیں میں نے خود یہ سب کچھ بنایا ہے اب یہاں پر افدت و ضروریت ہو اس کو اور اس کی ضروریت کو اسے معلوم ہوا کہ ابلیس اپنے کام کاج میں اکیلا نہیں ہے اس کی بڑی لمبی چوڑی ضروریت ہے اولاد ہے بڑا لشکر ہے اس کا ان سے یہ کام کرتا ہے حدیث شریف میں اس کی بعض اولاد کے نام بھی آتے ہیں ایک حدیث شریف میں آیا ان شیتان الہو ولہان وضو کا ایک شیطان ہے اس کا نام ولحان ہے جب آدمی وضو کرنے بیٹھتا ہے تو اس کو وسوسے ڈالتا ہے اور دھو اور دھو پانی ڈالتا جا نل کھول برابر کھول برابر دھو اس کو دس بیس دفے دھلاتا ہے پانی بہائی جا بہائی جا بہائی جا اسراف کراتا ہے پانی میں وہ خاص شیطان ہے اور اس کی ایک پود ہے فوج ہے ساری دنیا میں وہ فوج گھومتی ہے جہاں کوئی کوئی مسلمان وضو کرے اس کے دماغ میں وسوسے ڈالتے ہیں اس لیے فتقو وسوا سلما پانی کے وسوسوں سے بچو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ شیطان میری نماز میں وسوسے بہت ڈالتا ہے مجھے میری رکت بلا دیتا ہے مجھے قرآن میں بھول کراتا ہے مشابیت لگ جاتی ہے فرمایا یہ ایک شیطان ہے اس کا نام خنزب ہے اور اس کا کام یہ ہے اور اس کی فوج کا کام کہ نمازیوں کی نماز خراب کرے تو وہ گھومتا ہے صفوں کے بیچ میں اور ہر آدمی کو وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے یہ اس کی ضروریت ہے حضور نے اور نام بیان کیے وہ حدیث بھی تم نے سنی ہوگی ابلیس روزانہ سمندر پہ اپنا تخت بچھاتا ہے اور اس پر جاؤ جلالی سے بیٹھتا ہے فرون کی طرح اور اس کی ضروریت آ کر کے سارا رپورٹ دیتی ہے تو سب کا سنتا رہتا ہے کسی کو شاباشی نہیں دیتا ایک لنگڑا شیطان آتا ہے وہ کہتا ہے ایک بچہ مدرسہ پڑھنے کے لیے جا رہا تھا میں نے اس کے دماغ میں وسوسے ڈال ڈال کر اس کا ذہن مدرسے سے ہٹا دیا مدرسے سے اس کو نکال دیا اس کو دوسرے رستے پہ لگا دیا وہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کو گلے لگتا ہے تو نے صحیح کام کیا کیونکہ یہ بچہ اگر مدرسے جاتا حافظ بنتا حالم بنتا تو یہ دوسروں کو بھی بچاتا لیکن تو نے اس کو روک دیا اچھا کام کیا گلے لگ جاتا ہے ایک دوسرا شیطان آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے دو میاں بیوی کے پیچھے پڑا رہا اور ان میں جھگڑے کرائے جھگڑے کرائے اس کو یوں کانا پھنسی کی اس کو وہ کی اور اس کے دل میں اس کی طرف سے یہ ڈالا اس کو یہ وسوسہ ڈالا اور بدگمانیاں پیدا کی اور دونوں میں اتنی لڑائی کرائی کہ طلاق ہو گئی شیطان اس کو بھی گلے لگا دیتا ہے تو نے صحیح کام کیا تو یہ شیطان کی ضروریت ہے فرمایا اس کو اور اس کی ضروریت کو تم دوست بناتے ہو ایسی ایسی حرکت مت کرو اللہ آگے کہتے ہیں وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا آ وہ دن بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جب اللہ فرمائیں گے پکارو میرے ان شریکوں کو جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ یہ میرے شریک ہیں چنانچہ مشرک اپنے بتوں کو پکاریں گے لیکن وہ بت ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے اور ہم ان کے بیچ میں ہلاکت کی ایک جگہ اور ایک آڑ ڈال دیں گے وہ ہلاکت کی جگہ کیا ہے دو ہے فرمایا ورا النار مجرم لوگ جہنم کی آگ دیکھ لیں گے فضن واقع یقین ہو جائے گا کہ اب اس میں گرنا ہی گرنا ہے ولم یجدو عنہا مصرفہ اور وہاں سے ہٹنے کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہوگی وہاں سے ہٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا میدان حشر میں حکم ہوگا لکھت تبھی اکل امت ما کا نقام بھائی جو امت جس کی پوجا کرتے تھے اس کے پیچھے پیچھے چلیں تو سورج کے پجاری سورج کے پیچھے چلیں گے چاند کے پجاری چاند کے پیچھے ستاروں کے پجاری ستاروں کے پیچھے بدھ کے پجاری بدھ کے پیچھے تو سب کو ان کے پیچھے پیچھے جانا پڑے گا حکم ہوگا کہ بلاؤ تمہارے معبودوں کو تمہاری مدد کے لیے وہ پکاریں گے ہم کو مدد کرو مدد کرو لیکن وہ بدھ کہاں جواب دیں گے وہ تو خود بے جان ہیں پتھر کے ہیں لکڑی کے ہیں اور چیزوں کے ہیں وہ جواب نہیں دے پائیں گے اور یہ پکارتے پکارتے بیچ میں ایک آڑ آ جائے گی کیونکہ وہ ساتھ جا رہے ہوں گے آگے آگے وہ بت ہوں گے پیچھے پیچھے یہ ہوں گے مدد کرو مدد کرو مدد کرو اتنے میں جہنم کی آگ آ جائے گی جہنم میں گریں گے اور جہنم میں جو جائیں گے تو اپنے بتوں کے ساتھ جائیں گے معبود کے ساتھ تاکہ شرمندگی ہو یہ تمہارا خدا تھا تمہارا معبود تھا یہ تم کو بچاتا کیا یہ بھی خود تمہارے ساتھ دو میں ہے وہ تو پتھر ہے اس کو تو کوئی عذاب نہیں ہوگا لیکن وہ اس کے عابد کو شرمندہ کرنے کے لیے اللہ اس کو بھی ساتھ ڈالیں گے یہ لے تیرا بت تو اس لیے فرمایا کہ فلم یش تجیب الحم و جال بین اور مجرم لوگ دو دیکھیں گے یقین ہو جائے گا کہ اب تو جانا ہی جانا ہے وہاں سے ہٹ نہیں سکیں گے اللہ دوزخ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے مرزا غلام محمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا کچھ لوگ اس کو نبی مانتے تھے مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ شروع میں اس کے چکر میں پھنس گئے تھے سات برس تک قادیانی کے مبلغ رہے بعد میں اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی کیسے انہوں نے کچھ دو چار خواب دیکھے اس کے بعد اس کی کتابوں کو نیوٹرل انداز میں کھلے ذہن سے مطالعہ کیا تو اس میں سب خامیاں نظر آئیں تو انہوں نے اپنا ایک خواب بیان کیا انہوں نے کہا ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ مرزا قادیانی آگے آگے جا رہا ہے اس کی کمر میں ایک رسی بندھی ہوئی ہے اور وہ لمبی رسی پیچھے میری گردن کے ساتھ بندھی ہوئی ہے میں اس کے ساتھ ساتھ گسٹ رہا ہوں اتنے میں سفید کپڑوں والے ایک بزرگ سامنے آئے انہوں نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو کہ یہ ہمارے نبی ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ ان کی غلامی میں میں جا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں یہ کوئی اللہ کا نبی نہیں ہے یہ فراڈ کر رہا ہے چھوڑو اس کا ساتھ یہ تمہیں دو زخمے لے جا رہا ہے تو وہ کہنے لگے میں نے ان سے کہا کہ نہیں یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور جھوٹ کیوں بولے گا آدمی تو اس بزرگ نے کہا کہ کذاب کزاب بھی تو جھوٹ بولا تھا تو ہر وہ شخص جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹ بولنے والا ہے بات میری سمجھ میں آئی نہیں کہتا ہے میں بس چلتا رہا تھوڑا سا اور آگے چلا پھر وہ نمودار ہوئے وہ بزرگ سفید کپڑوں والے اور مجھے کہنے لگے توبہ کر یہ تجھے دوزخ میں لے جا رہا ہے میں نے کہا کہ بھائی کسی کو دوزخ میں جانے کا شوق کیا ہو کیوں ہوگا فرمایا وہ تجھے آگے کیا نظر آ رہے لال لال کہاں لال لال نظر تو آ رہا ہے وہ جہنم کی آگ ہے یہ جا رہا ہے اس میں اور تجھے بھی گھسیٹ رہا ہے اس جہنم کی آگ میں تو میں نے محسوس کیا واقعی اس جہنم کی آگ کے شعلے ابل رہے ہیں اور گرمی آ رہی ہے اب مجھے ذرا پسینہ چھوٹنے لگا اتنے میں اس بزرگ نے اس رسی پر کوئی چیز ماری اور اس کو کاٹ دی اور میں دھاڑ سے پیچھے گرا اور ادھر مرزا جو ہے جہنم میں گرا اور میں پیچھے بچ گیا بس یہ خواب سے نیند سے اٹھا تو مجھے ایک دم احساس ہوا یار یہ کوئی چیز ہے یہ سچا خواب ہے پھر کہتا ہے کہ کچھ دن بعد میں نے ایک دوسرا خواب دیکھا وہ خواب یہ دیکھا کہ یہ جو ہمارے ہمارا گروپ ہے احمدی قادیانی تو اس کے بہت سے افراد میں نے دیکھا کہ ایک جیل جیسی دیوار ہے وائر والی فینس ہے اور اس فینس کے اندر سب گھرے ہوئے ہیں اور وہاں سے نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور اس میں سب ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں قادیانی میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کسی سے پوچھا تو اس نے کہا ہم لوگ یہاں پر سب گھرے ہوئے ہیں ہماری خیر نہیں اور ہمارے لیے یہاں سے نکلنا ممکن نہیں وہ ہمارے حضرت صاحب وہاں دور پلنگ پہ سو رہے ہیں وہ حضرت صاحب آ کر کچھ کریں تو ہمارا کام بنے لیکن ان کے پاس جائے کون ان کو کہے کیسے میں نے کہا میں جاتا ہوں تو میں جلدی ادھر ادھر دیکھنے لگا کوئی نکلنے کا رستہ ہو لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کوئی دروازہ اتنے میں وہ وائر کی فینس تھی تو اس کے نیچے کہیں پر ذرا سا مجھے کچھ سوراخ نظر آیا تو میں نے بیٹھ کر کے اس کو لات ماری اس وائر کو اور اس وائر کو ہٹا کر کے نیچے سے کسی طرح جگہ کر کے میں نکلا اور دوڑتا ہوا وہ پلنگ تھا وہاں پر پہنچا تو اس پر مرزا قادیانی لیٹا ہوا تھا اور چادر سے اپنا منہ ڈھانکے ہوئے تھا تو میں جا کر پاس ادب سے بیٹھ گیا میں نے کہا حضرت صاحب آپ کی امت بہت پریشان ہے آپ ذرا ان کی کچھ مدد کیجئے ان کو اس مصیبت سے نجات دلائی ہے تو اس نے چادر اپنے منہ سے ہٹائی چادر ہٹائی تو میں نے دیکھا اس کا منہ تو سور جیسا ہے اور بولنے لگا تو بول رہے اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا میں خود عذاب میں ہوں اس کے منہ سے اتنی خطرناک بدبو آئی کہ اس بدبو سے میری آنکھ کھل گئی اب مجھے یقین ہوا کہ یہ تو گڑبڑ ہے پھر میں نے اس کی کتابوں کا پہلے تو محبت سے مطالعہ کرتا تھا وہ محبت محبت ختم کر دی میں نے خالی ذہن ہو کر کے اس کا مطالعہ شروع کیا او ہو تو اس میں اس کی گالیاں اور اس کی بد زبانی اور اس کا جھوٹ اور اس کا فراڈ اور ایک جگہ کچھ کہتا ہے پھر کچھ کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے کہ میرے پاس جبیر آئے میرے پاس وہی آئی میرے پاس آیتیں آئیں یہ سب جھوٹ میں نے پکڑا تو پھر میں نے کہا توبہ توبہ استفر اللہ میں نے قدیہ نیت سے توبہ کی اللہ کے حضور میں سچا مسلمان ہوا مسلمان کمیونٹی کے پاس گیا پنجاب میں لدھیانہ کا علاقہ تھا میں نے میں جا کر کہا بھائیو میں توبہ کرتا ہوں آج تک میں قادیانیت کا مبلغ تھا آج سے میں انشاءاللہ اسلام کا مبلغ بنوں گا اور پھر انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور قادیانیت کے سارے پول کھولے کہ اس میں کیا کیا خامیاں ہیں اور کیوں یہ مذہب باطل مذہب ہے یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی کہ یہاں جہنم کی آگ کا ذکر آیا اس خواب میں بھی جہنم کی آگ کا ذکر ہے یہ جو غلط راستے پہ جاتا ہے تو غلط راستے والے سب جو ہے اپنے چیلوں کو یہ سارے گرو دوزخ کی طرف کھینچتے ہیں جیسے فرون کھینچتا تھا فرون دوزک میں ڈھکیل رہا تھا لوگوں کو اور کیا کہتا تھا ما کم اللہ ماں ارا ماں ہری کم اللہ سبیر الرشاد یہ ہمارا وے آف لائف ہے اور ہم صحیح کام کر رہے ہیں اس لیے تم ہمارے پیچھے چلو ہمارے ساتھ رہو آج بھی دنیا یہی کہتی ہے کہ ہمارا طریقہ ہے ہمارا مذہب ہے اور ہم صحیح کام کر رہے ہیں اللہ ہمیں صحیح بات کی سمجھ عطا فرمائے اور غلط بات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے بہرحال آگے صرفنا فی حاض القرآن سے کل مسل بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ لگتا نہیں سورہ کا پوری ہوگی کیونکہ ہم دو دن کے مہمان ہیں تو چلے جائیں گے پھر کبھی پوری کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ ضرور شریف پڑھ لیں اللہ اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى وسلم تسليما ربنا آتنا في الدنيا وفي صحاب وقنا عذاب النار یا رحم ناطنا فی نے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے پوری امت پر رحم کر دیجئے ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دیجئے ہم سب کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے ہر خیر و برکت سے مالا مال فرمائیے ہر شر برائی مصیبت بیماری پرابلم آفت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ حاضرین مجلس کے دلوں میں جو جائز مقصد نیک تمنا ہے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے تبلیغ جماعت کے ساتھی احباب ہیں ان کی نقل و حرکت کو قبول فرمائیے اے اللہ ان کے گھومنے پھرنے کو ہدایت کے پھیلنے کا سبب بنائیے ان کو جزائے خیر عطا فرمائیے اور ان کی برکت سے ہماری دعائیں بھی قبول فرمائیے ہم سب کو اور وہ خیر عطا فرمائیے جو آپ کے پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی